پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور تور سینین کی اور اس امن والے شہر کی ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا ہے علاوہ ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال انجام دیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے پھر تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے کیا خدا سب سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہے